سبق نمبر اٹھارہ حقیقی بہن کے حصے اللہ تعالیٰ دین کی فقہ نصیب فرمائیں اس سبق میں ضوی الفروض میں سے سگی بہن کی بات ہوگی انشاءاللہ اللہ میت کی سگی یا حقیقی بہن وہ ہوتی ہے کہ جس کے اور میت کے ماں باپ ایک ہوں اس بہن کو میراث میں سے کبھی حصہ ملتا ہے اور کبھی نہیں تفصیل یہ ہے نمبر ایک اگر میت کے اصول مذکر یعنی باپ یا دادا موجود ہوں یا میت کے فرو مذکر یعنی بیٹا یا پوتا موجود ہوں تو سگی بہن کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا میت کے اصول مذکر ان مردوں کو کہتے ہیں جن سے یہ پیدا ہوا ہو اصول معنی جڑیں اور فروع مذکر وہ مرد جو اس سے پیدا ہوئے ہیں فرو مانا شاخیں نمبر دو اگر میت کے باپ یا دادا بیٹا یا پوتا نہ ہوں مگر اس کی فرو معنس یعنی بیٹی یا پوتی ایک یا زیادہ موجود ہوں تو سگی بہن اسبہ بن جائے گی یعنی باقی ضوی الفروز کو دے کر جو کچھ بچے گا وہ اسے مل جائے گا نمبر تین اگر میت کے اصول مذکر میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو یعنی نہ باپ نہ دادا اور نہ اس کی کوئی مذکر یا منس اولاد ہو تو اب سگی بہن کا حکم بیٹی والا ہوگا ایک ہوئی تو آدھا یعنی نصف مال دو یا زیادہ ہوئیں تو دو تہائی یعنی سلوسان اگر سات حقیقی بھائی بھی موجود ہو تو اسبہ بن جائے گی بیٹی کے حالات ایک بار دیکھ لیں